عبید اللہ کے والد معاذ امبری نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا جس نے غلام کی ملکیت میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو وہ اسی کے مال سے پورا آزاد ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بتیس